عید کا ترجمہ کر رہا ہوں وما آتا کمر رسول جو میرا نبی تمہیں دے وہ لے لو ومان آپ کم ہوں جس سے منع کرے اسے بعد آ جاؤ تمہاری دنیاوی زندگی قبر کی زندگی حسر کی زندگی ان سراب سے گزرنے کی زندگی اسی طرح پر کامیاب ہو سکتی ہے کہ ہاتھ تیرا ہو اور دامن کالی کملی والے کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا دامن پکڑ کہ موت آ جائے مگر سرکار کا دامن نہ چھوٹے رات ہو دن ہو شادی ہو غمی ہو ملازمت ہو مزدوری ہو زراعت ہو کاروبار ہو ہر معاملے میں تجھے اس بات کی جستجو رہے تجھے اس بات کی تلاش رہے کہ میرے محبوب کی اداؤں کے خلاف نہ ہو جائے یہ ہے سیرت کا معنی اور یہ ہے سیرت ہے تو کے ذکر خیر کا مفہوم آج ہم لوگ اپنی مرضی کہیں قبالیاں ہو رہی ہیں ڈھول دھماکے بج رہے ہیں یعنی ست نبوت کیا ہے مقصد نبوت کیا ہے اللہ پاک نے جو اتنا بڑا نبی بھیجا اس کی بھی تو کوئی منشا ہوگی نبی آئے جھوٹ کو مٹانے کے لیے سچائی کو زندہ کرنے کے لیے بدماشی کو مٹانے نبی تشریف لائے شرافت کو زندہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آج ہم نے مقصد نبوت کو جھٹلایا لایا زندہ ہے شرافت مردہ ہے سچائی دب رہی ہے جھوٹ ناچ رہا ہے گانے بجانے بدماشی بہاشی قریانی ان ساری چیزوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دیا ہے اور اگر طاقت کے بلبوت پہ ایسا کر رہے ہو تو طاقت بڑوں بڑوں کی مٹ گئی میرے اور تمہارے نبی ساری کائنات کے نبی زمین آسمان والوں کے نبی فرشتوں اور ستاروں کے نبی درختوں اور پرندوں کے نبی مالک کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرما دیا لوگوں فرمایا میری بات کو پلے باندھ لو اپنے آپ کو اس بات پر پکا رکھو یقین جما کے رکھو جب تک لوگ بدماشی سے جھوٹ سے فنکاری سے دور رہیں گے اللہ کی رحمت ان کے چاروں طرف رہے گی رحمت زمین سے ابلے گی رحمت آسمان سے برسے گی رحمت چاروں طرف سے آئے گی اللہ کے نبی نے فرما دیا جب تم جھوٹ بولنے لگو گے بدماشی کرنے لگو گے عیاشی کرنے لگو گے حرام خوری کرنے لگو گے اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تم سب پہ خدا کی لانت برسے گی یقین مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً دس دن باقی ہیں پندرہ دن باقی اب ابراہ یمن کا بادشاہ اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خان کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے ایک ایسا کوٹھا میں نے اپنے ملک میں بناؤں لوگ یہی طواف کیا کریں گے اب رہا نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو خدا کی قسم تھے تو کافر تھے تو بے دین تھے تو جاہل مگر اتنا پتہ ان کو بٹھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں ان کافروں کا یقین تھا ان بے دینوں کا یقین تھا ان جاہلوں کا یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طباف کے لیے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اسی کافی کا طباب کیا سارے نبیوں نے کیا خلیل اللہ نے طباب کیا زبی اللہ نے کیا کلیم اللہ نے طباب کیا نوح نبی اللہ نے طباب کیا روح اللہ نے طواب کیا تمام کے تمام نے اسی کا طواب کیا یمن کے بلائے ہوئے کوٹھے کابے کو کافروں نے قبول نہیں کیا یہ تو اب ترقی کا دور ہے نا ہر شہر میں کعبہ بنایا اور گھومنے کھڑے ہو گئے یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے اللہ پاک نے لال کر دیا تھی ان کا مبارک بہ دل عالمی ساری زمین پہ ساری کائنات پہ اور لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا عزت والا بنایا مکی میں بنایا کی آیا تم بگنا تم مقام ابراہیم ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا اسماعیل زبی اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے سیدہ حاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے اگر سے سارا جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہے اور دنیا کے مسلمان ہو اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمان ہو ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو خلیل اللہ ہے کعبے کا مزدور تو دیکھو زبی اللہ ہے بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو مزدور کی اما سیدہ حاجرہ تو دیکھو اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا اللہ نے بنوایا آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے ہزاروں کروڑوں کعبے بنائے خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا یہ کعبے کی توہین ہے بیت اللہ کی توہین ہے اس بنانے والے مستری کی توہین ہے اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے اور پانی لانے والی حاجرہ کی توہین ہے روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارا کی توہین ہے کمال ہے تیرے کوٹھی کا جو نقشہ بنا دے وہ انجینئر کام کا اور جس نے خانہ کعبہ تیار کیا وہ بھی کام کا نہیں اچھا تو نبی کا غلام ہے یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا دیکھا کیسے رد کیا اب رہا تو آگ لگ گئی کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ آؤں جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں اس مکے والے خانے کعبے کو ملیا میچ نہ کر دوں لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے طاقت کے بلبوتے پر اٹھا ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا وقت لے کر آیا جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں میں آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کے بائی طرف با دیے محسر میں ڈیرا لگا دیا عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے اس کے اونٹ وہاں چل رہے تھے اب رہا بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دان دان کے اونٹ پکڑ لیے عبد المطلیب کو پتا چلا وہاں مکے میں تو میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے ہاتھیوں کی فوج ہے بڑی طاقتور فوج ہے اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میں اور کعبے کو گرانے آیا عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے انچارج تھے تو یہ گئے اور اب رہا سے ملاقات کی وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے کچھ لوگ کچھ دو کی بات کریں گے چلو اور نہیں تو میں یوں ہی کیا کراؤں گا ایک سال تیرے کعبے کا طبق ہوگا ایک سال میرے کعبے کا طباب ہوگا ایک سال لوگ ادھر آئیں گے ایک سال لوگ ادھر جائیں گے عبد المطلب تشریف لائے اور ابراہ سے ملاقات کر کے کہا کہ بھائی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں کہا کمال ہے آپ کعبے کے متولی نہیں کہ ہاں ہوں کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں کہ ہاں میرے پاس ہے یہ کمال ہے تیری کعبے کی بات نہیں کرتا اونٹوں کی بات کرتا ہے تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی کعبے کی بات کر ہاں کس طرح کرنا ہے عبد المطلیب نے جواب دے دیا اونٹ میرا مال ہے اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے کعبہ میرا نہیں کعبے والا کوئی اور ہے بیت اللہ میرا نہیں بے شک چابیاں میرے پاس ہے بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے بے شک میں وہاں کا متولی ہوں لیکن تیرا خیال غلط ہے کعبے کا مالک میں نہیں کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے میرا بھی مالک ہے سارے جہان کا وہی مالک ہے وہ تجھ سے خود بات کرے گا مالک میں مالک ہی نہیں میں بات کیوں کروں پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں عبد المطلب نے جواب دے دیا فرمایا میں نہیں جانتا کعبے والا جانے اور تو جانے تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے میرے پلے کچھ نہیں وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا جب زیادہ مجبور کیا ابراہ نے عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی فرمایا کرے گا فکر کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے جو اس گھر کا مالک ہے وہ برابر کا مالک ہے وہ ساری زمین کا مالک وہ آسمان کا مالک وہ سمندروں کا مالک وہ دریاؤں کا مالک وہ تیری فوج کا مالک وہ میرا خالق و مالک وہ وہ تجھ سے خود نہیں ملے گا میری میرا کابا ہے ہی مالک کائنات کا ہے وہ خدا تجھے خود سنبھالے ابراہ سے اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے اور اس کے بعد گھر گئے پریشانی ہے الہی میں کیا کروں میرے پاس تو لشکر نہیں میرے پاس تعداد نہیں میرے پاس فوج نہیں اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے مگر اتنا تو کر سکتے تھے اسی وقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے بیٹی او آملہ چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے عبد المطلب نے سیدہ عاملہ کو ساتھ لیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہے چلی جا رہی ہے اور کعبے میں لے گیا دادا اور ہاتھوں میں خلاف کعبہ پکڑا دیا حضرت آمنا کے ہاتھوں میں خلاف کعبہ ہے اور حضرت آمنا دعا مانگ رہی ہے حضرت سیدہ آمنا کہتی ہے مولا تیری مرضی تو کریم ہے تو رحیم ہے تو خالق و مالک ہے فرمایا دعا مانگی جناب دعا مانگی جناب دے آمنا کو پاس دکھلا الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر لسان بچہ جو ابھی ہے بس مادر میں بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن سید آمنا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں دعا مانگ رہی ہے اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی کسی آدمی سے اگر قرض مانگنا ہو نا پیسے مارنے ہوں کتنی باتیں بناتا ہے پریس کرتا ہے فلاں پہ بھی چاہیے فلانے پہ بھی چاہیے فلانے پہ بھی چاہیے بس اتفاق کی بات ہے ضرورت پڑ گئی میں نے سوچا تھا چلو فلانے دوست کو کبھی آزمایا نہیں آج آج معلوم دیکھوں کیا کرتا ہے سو کروڑ باتیں بنا کر پھر چار پیسے کا سوال کرتا ہے اور اس مولا سے تو ایک دفعہ ایک دفعہ بھی نہیں کہتا اور میرا تو میرا خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا دروازہ چھوڑ کر جاؤں کہاں معمولی قرض لینے کے لیے کتنی باتیں بناتے زبان مارتے ہیں اور جی چودھری صاحب ساڈے تو تھی ہو ویلے کویلے تے نال کام پہنتا اللہ تعالی سلامت رکھے شیخ صاحب مرزا صاحب خان صاحب تھی تو کدے جواب ہی نہیں دیتا جی ماشاءاللہ اللہ یہ سارے بچے نے تھی آپ ماترو بنے ہوئے ہو کتنی گلا مارتا ہے لیکن یہاں بیٹھ کے بھی کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں گنا گار ہوں تیرے در کا خطا مار ہوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں زمین کے ذرا سے زیادہ میرے گنا سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گنا زمین کے ذرا سے زیادہ میرے گنا درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گنا آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گنا یہ سب کچھ ہے پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں کس دروازے پہ جا کے مٹھا ماروں مدینہ طیبہ تو یہ بات سے باہر ایک آدمی نے احرام باندھا اور احرام باندھ کر اس نے آواز لگائی لبئی اللہم لبئی حاضر ہوں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں اب آگائی اب دئی کسا دئی تیری حاضری منظور نہیں بڑے میاں تھے یہ حرام باندھنے والے بزرگ آدمی تھے ایک برابر میں نوجوان کھڑا ہوا تھا اس نے بھی آواز سنی وہ کہنے لگا بڑے میاں جب منظوری نہیں تو کیا کرو گے جا کے جب آواز آ گئی کہ منظور ہے ہی نہیں تو دکے کھا رہے ہو بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا بیٹا تو ایک دن یہ آواز سن کر گھبرا گیا مجھے یہ آواز سنتے سنتے ترونجا سال گزر گئے مجھے یہ آواز سنتے سنتے ترونجا سال گزر گئے پر آج تک میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اگر یہاں منظور نہیں تو وہاں چلا جاؤں ارے منظور ہو یا نہ ہو میں جاؤں کہاں میں اور کہاں جاؤں بس اتنی بات جموں سے نکلی آواز آئی آج ہم نے تمہارے یکدم چرون جہاز قبول کر لیے اسی پر وہ کہتا کہ تیری کرم سے بے نیاز تیری کرم سے بے نیاز اور کون سی ملی نہیں تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی سہ ملی نہیں جولی ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں وہ میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں سربت جو مگر عزم میں پختگی نہیں قائل بندگی گی تو ہوں قابل بندگی نہیں اور میرے مولا جیسے تیرا حکم ہے ویسے ہی تاک بجا لانا کہاں میرے بس کی بات ہے دعا مانگی سید آمنا رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے دادے نے دعا مانگی آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی سارا مکہ مانگتا بات اور تھی سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی آمنا اکیلی دعا مانگتی بات اور تھی میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں آمنا پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی نہیں علیہ وسلم اور فرمایا اب میں نے کتنا قبول کر لیا لشکر کی حاجت نہیں فوج کی ضرورت نہیں قریش والے بھی جاؤ سردار آرام کرو مکے والوں سو جاؤ فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں جنوں تمہاری حاجت نہیں آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں آملہ جب تو کالی کملی والی کو لے کے آ گئی میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے نرالی جنگ ہوگی آج عبد المطلیب نے جو جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا جبریل ہٹ جا اسرا ایک طرف ہو جا نکاح اپنی طاقت کو الگ رکھو سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ آج نرالی جنگ ہوگی نرالی کیسے ہوگی پر میں ابراہ کے ہاتھی لڑیں گے میں خدا کی چڑیا لڑے گی قرآن ہے قرآن کہانیاں نہیں ہیں یہ ہاں، ڈوڑے نہیں ہیں فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی ایک طرف ہاتھی ہوں گے ایک طرف ٹولے کی چڑیا ہوگی خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا بس دیکھتے دیکھتے ابراہ نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا ہاتھ ہاتھی چلے فوج چلی اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے بادل سے دکھائی دیے دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا چڑیا جمع ہو گئی جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی بادل چھایا ہوا ہے چڑیا گھوم رہی ہے اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا ادھر سے آواز آئی الم تر کئی فصل ربو کبھی اصحابل صابل الم یادال کئی دہم سی تک ہوں اور سلا لئی ہوں کوئی ان اباب چلو بتاؤ ذرا سی چونچ ہے اتنی اتنی ننی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہے چڑیوں نے چڑیوں نے پنجوں میں ذرا ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہے اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں قرآن کہتا ترمی برسی کنکریں کنکرے قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر سات ٹنکر ہاتھیوں کے اندر سے گزر گئی خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو سجا لوں کا قرآن کہتا ہے چڑیوں کی کنکریوں نے اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا جیسے گھاس چارے کو جانور منہ میں چبا کے کر دیا کرتا ہے چبایا ہوا گھاس بنا کے رکھ دیا ہاتھی جو واپس سے نا وہ بادشاہ فوج ساری اپنے ہاتھوں کے نیچے رکھنی تھی ساری فوج خدا ہی فیصلے ہیں وہ ایک اور بادشاہ تھا نا پہلے نمرود بڑا شیطان تھا وہ بھی یوں کر چار سو سال اس کے سر میں درد کبھی نہیں ہوا نمرود بادشاہ تھا خالی بدماش چاروں طرف عورتیں کھڑی ہیں اللہ کی ناراضگی آ گئی اللہ نے فرمایا ہاں بھائی اب اس کی مغرور کھوپری ہم نے سیدھی کر لی ہے مخلوق میں سے بولو کون آئے گا فرشتے آئے سے آئے ابھی اس کا دماغ نکال دیتے ہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا قیمہ بن جائے گا لگا ایسی مغرور کھوپری کا علاج فرشتوں سے نہیں کرانا میرے فرشتوں کی بھی توہین ہے جنوں سے نہیں کرانا ایسی کھوپری کا علاج میرے جنوں کی توہین ہے انسانوں سے نہیں کرانا ایسی مغرور بدماش کھوپری کا علاج انسان کی توہین ہے بس اللہ کی آواز پر ایک مچھر آیا یوں کہ جی اگر حکم ملے تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں اور یوں لکھا کتابوں میں کہ مچھر بھی کیسا تھا ایک پر نہیں تھا ایک ٹانگ نہیں تھی اور لگا جی کہ حکم ملے کھوپڑی انشاءاللہ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں اجازت ہو انہوں نے کہا اچھا تو ہی جا تو بھی کیا یاد رکھے گا لگ گئی ڈیوٹی بیٹھا تھا نا بڑا آرام سے سامنے سے یوں مچھر آیا سیدھا ناک کے ذریعے دماغ میں تشریف لے گیا اور وہاں جا کر اس نے نعرے مارنے شروع کر دیے دماغی دماغ میں لگا کاٹنے اور لگی کھچلی کھچلی دماغ میں وہ جو عورتیں چاروں طرف میک اپ کرے ہوئے کھڑی تھی نا کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو کھڑی ہوئی میرے سر میں جتے مارو ساری کسی نے اگر آہستہ مارا نا کہنے لگا شاہی محل سے نکال دوں گا اس دوسری کے جوتے میں بڑا مزہ آیا تیرے جوتے میں مزہ ہی نہیں آیا اتنے جوتے مروائے اتنے جوتے لگوائے اللہ بھی آلے کھوپڑی گندی ہو گئی بادشاہ وہ خدا کون اس کا مقابلہ کرے اکڑا نہ کرو اس پروردگار سے وہ بڑا بے نیاز ہے اس لیے اللہ پاک جلدی شانو فرماتے ہیں لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو میری صفات کا مقابلہ نہ کرو میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی اب رہا گیا اپنا اپنے کابے کو بنانے آیا تھا سب کچھ کھو بیٹھا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہمارے لیے کرم بن کر آئے روح بن کر آئے رحوم بن کر آئے رحیم بن کر آئے مہربانیوں والا نبی بن کر آئے صافی کوثر بن صافی ناشر بن کر آئے صافی کوثر بن کر آئے شفیع المجنبین بن کر آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں جامع ترمزی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نام اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ذرا سوچو تو صحیح یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے نماز نہیں ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہے زبان سے سچی بات نہیں ہے دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے یہ تو کاروباری لائن ہے نہ کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو دکان پہ ویسے بدماشی کرو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دیوانہ پروانہ سچا غلام غلطی کر بیٹھا شیطان نے غلطی کرا دی مائز تعالیٰ نو نوجوان صحابی حضور کی خدمت میں آیا اجا کرنے لگا اے کالی کملی والے حلق تو حلق ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا میں تباہ ہو گیا تو تہرنی مجھے پاک کر دو مجھ پہ اسلام کا قانون چلا دو مجھ پہ حد جاری کر دو مجھ پہ قرآن کا قانون لاگو لاگو کر دو میں آخرت کی تباہی سے بچ جاؤں گا سرکار نے اس طرف منہ پھیر لیا وہ پھر اس طرف آ گیا میں گنا کر بیٹھا ہوں مجھ پر حد جاری کرو اسلام کا قانون مجھ پہ چلاؤ پھر دوسری طرف آ گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا جاؤ مدینے سے باہر لے جاؤ اس کو پتھر مار مار کے مار دو اس نے ضلع کیا ہے غلطی کی ہے سرماید سلمی کو مدینے سے لوگ باہر لے گئے اور جو پتھر مارنے لگے لہو نکلا ایک مارنے والے کے کپڑے سے گر پڑا اس نے برا بھلا کہا حضور نے سن لیا فرمایا یوں نہ کہو آج معیز سلمی نے وہ توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے پر تقسیم کرو سب جنت واجب ہو جائے گی کسی نے پکڑا نہیں کسی نے دیکھا نہیں رپورٹ نہیں کی کسی نے خود بخود آخرت کا ڈر لگا میں ان کے عیب نہیں تمہیں سنا رہا بلکہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں خوف تھا ان کا اصل میں قیامت پہ ایمان تھا میرا تیرا ہے ہی نہیں قبر پہ یقین نہیں قیامت پہ یقین نہیں حساب و کتاب پہ یقین نہیں ایک اور سے غلطی ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی خود اقرار کرتی ہے اعتراف کرتی ہے بلکہ اس پر اقرار کرتی ہے کہ مجھے سزا دو جو قرآن میں ہے فرمایا تو پیٹ سے ہے تجھے حمل ہے پتھر تجھے ماریں گے وہ بچہ مرے گا اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا ہائے ہائے ہائے امام الانبیاء کا ڈر دیکھو امام الانبیاء کا خوف دیکھو کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ مر جائے گا اس کے قتل کا ذمہ دار کون بنے گا ارے یہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں عمل گرانے والے لوگوں تم قیامت کے دن سور سے بھی بدتر ہو کے اٹھو گے تم اس کو قتل نہیں سمجھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قتل کا ذمہ دار کون بنے گا جامائی جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا پھر اسلام کا قانون تجھ پر چالو کریں گے ایمانداری کی بات ہے کتابیں اٹھا کر دیکھ لو اسے کوئی بلانے نہیں گیا دفتر کا آدمی ہاں ہاں مائی آ ہاں۔ اب تو تو فارغ ہو گئی بچہ پیدا ہو گیا وہ تو نے یوں یوں کیا تھا نا ہاں چل تجھے سزا ملے گی یوں لکھا کتابوں میں جب وہ لڑکا پیدا ہو گیا یوں جھولی میں اٹھا کر سرکار کے دربار میں آئی کالی کملی والے اب تو مجھے پاک کر دو یہ بچہ پیدا ہو گیا قرآن کا قانون مجھ پہ چلاؤ اب حضور نے فرمایا اس کو دودھ کون پلائے گا اس کو پالے گا کون اگر اس طرح سے یہ مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون بنے گا روٹی دوتی پھر چلی گئی اور اس توجہ کرنا اس وقت پوچھنے لگی جی کس وقت لے کے آؤں اسے یوں فرما دیا کہ جب یہ روٹی کھانے لگ جائے جب یہ روٹی کھانے لگے گا نا جب تجھے وہ سزا دی جائے گی یوں لکھا کتابوں میں کہ چند مہینے کا تھا ہاتھ میں ٹکڑا دے کے لے آئی جوڑی میں دیکھ لو ہاتھ میں ٹکڑا تو کھاتا بھی ہوگا نا اب میرے یہ قدم اس خدا کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے خدا کی زمین پہ میرے قدم نہیں رکھے جانے چاہیے میرے یہ منوس قدم ہے اللہ کی پاک زمین ہے ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی ایک گنا کرنا اور یہ کرنا <clears throat> کیا ہے سارا جہان کر رہا ہے میں رہا ہوں تو کیا ہے اسی کو خدا بندی کریم نے اعلان کر کے فرما دیا بس ربی کا لدی میری پکڑ بڑی سخت ہے ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں کفن دینے والا کوئی نہیں غسل دینے والا کوئی نہیں قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں سی تمہاری ہوگی کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی کتے گھسیٹیں گے اکل کرتا ہے آدمی کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے کسی کو افسری پہ ناز ہے کسی کو پیری فقیری اور مولوی پڑھنے کا فخر ہے کسی کو آدھی اور نمازی پڑھنے کا فخر ہے فرمایا کیا فخر کرو گے میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ تو بھائی سی دیشا کی بات ہے جی، جی، میں بھی زور لگا رہا ہوں جب موت آئے گی جی، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں میں کیا کرتا رہا ہوں وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے ہر چیز ریکارڈ میں ہے ریکارڈ میں تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا کھا کے دکھایا پی کے دکھایا سو کے دکھایا اپنی شادیاں کر کے دکھلائی اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی اپنے عزیز و رشتے داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی بیمار بھی ہو کے دکھایا مدینے کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا اور اپنے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ کے بھی دکھایا ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی اور کئی کئی وقت میں درختوں کے پتے چبا کر الحمد للہ پڑھ کے بھی دکھایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مہینوں مہینوں ایک کھجور کا دانا اور ایک پانی کا پیالہ پانی بھی مول ملتا تھا اندازہ لگائے ایک پانی کا پیالہ پانی بھی رد کے نہیں اور ایک کھجور کا دانا تو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی سے پوچھا کہ اماں کیسے وقت گزرتا تھا تو رونے لگی اور فرمایا بیٹی اس پیالے کی بھی اس وقت قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملا تو محبوب کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو عہد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے گیارہ ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو اگر تمہاری بیٹی ہے تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے تو تم فاطمہ کے ابا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے تو تو ایسا صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ ایسا صدیقہ کی عمر چھ سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بونجا سال ہے اور اگر تیری بیوی عمر میں تج سے بڑی ہے اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اکیس یا پچیس برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر پینتالیس سال ہے اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے حسین کے نانا کو دیکھ اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے علی مرتبہ اور عثمان کے سسر کو دیکھ اور اگر تجھے اپنے سورے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی سیرت میں تجھے نہیں ملتی اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ سچ اختیار کرو شرافت اختیار کرو عبادت اختیار کرو ظلم سے باز آؤ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے یہ سارا جہان ناپیدار ہے بے وفا ہے اسی کو شہر شادی رحمت اللہ علی کیا عجیب نقل کرتا ہے کہتا ہے کہ یقین بر حسیرو یقین بر سریر یکے در پلاسو یقین در ہری کہتا یہ تو مقدری سودے ہیں ایک بوری میں لپٹا بیٹھا ہے اور ایک مخمل اور سخت پہ بیٹھا ہے دست یقیرا مسحبدست روز مصحب دست یقین خوب صدر کنجا میں خانہ مست ہے ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں پہنچا رہی ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ پتاسے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ اگر پتاسے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ابھیڑا جاتا ہاں ہاں چار عورتوں نے چار مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے صبح کی نماز بھی نہیں دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی ابو فقیہ کی پتلیاں نہ توڑی جاتی لبینا کا چمڑا نہ ادھیرا جاتا بے شمار صاحب احترام کا قیمہ نہ بنتا بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے فیصلہ کر دیا مجذوب کہتا کہ تیری ہستی نہیں کرام کا قیمہ نہ بنتا بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے فیصلہ کر دیا مجذوب کہتا کہ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں کچھ عقل کر دماغ لڑا بخول تو نہیں ہے اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا الادین آئی بھی آیا تربیم ولی ملکوں تک آمالو پلانو کی ملام یو ملکی آمتی او میرے بندے بدیوں کا پلڑا بھر کے لایا نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں تو لوں کیا بھی ٹول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لو کیا یا القیامتی یا وزن کس بات کا کروں تو دوستو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابے داری کا وقت ہے اور خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے حضور نے فرمایا سب کا جو صلی اللہ بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتا بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات بھی سونا نصیب نہیں ہے ایک رات بھی اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں موت آ جائے گی اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی شیرا باندھ کے چلتا ہے جاری ہے خوشی ہے ناچ رہا ہے خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا لیکن اس غریب کو یہ پتا بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا کیا پتا اسے بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو لکھ کے لے جاؤ دل کی تختی پہ کام آنے والی بات اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو جنت الفردوس کا ضامن میں محمد الرسول اللہ بن جاؤں اور جس کا ضامن کالی کمری والا بن جائے اسے کیا چاہیے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو جنت کا ضامن میں ہوں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت تو دے دی اب ضمانت کیسے دیں اب ضمانت کہاں سے لائیں یوں ہی اگر پچھلے ٹانگے میں برقع نظر آ جائے نا ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سونا گر پڑا ہو سڑک یہ ضمانت پکی ہو رہی ہے پہلے وہ تھی بھی کنفرم ہو رہی ہے کیا بدماشی کرنا رہا ہو چٹی داڑی کیا دیکھ رہے ہو کیا کرو گے دیکھ کر ان کو یہ تو پیڑ بکریاں ہیں اسی لیے خدا سے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جب لوگ بدماش ہو جائیں گے دل حرام سوچے گا آنکھ حرام دیکھے گی ہاتھ حرام چلے گا کان حرام سنیں گے اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی ٹھوک کے فیصلے کروں گا پھر ٹھوک کا فیصلہ آئے گا ادھر سماؤ ساخت آسمان پھٹ پڑے گا زمین چر کر کروڑوں آدمیوں کو اندر لکما بنا کر لے جائے گی اس لیے استفال کرو توبہ کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن سے عمل کیا جائے درو شریف کثرت کی جائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آپ دامان الحمد للہ ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله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 نست مارا غیر تو دیگر کس ہے گرب خوانی ور بھر بند حکم تس تسا خرسند کہا خورسند پیغمبروں سردار مبنا سلیم و سلیم دائم ادا ہار تہن بمس کو گلاب نام تو گفتن کمال بے ادبی گزشتہ جمعے میں امام الاولین سید المرسلین خاتم النبی جین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا وہ حصہ عرض کیا تھا کہ آپ کے تشریف لانے کے وقت اس مالک نے کیا کیا نظام فرمائے جس خدا نے اپنے محبوب کو مکے کی سرزمین پہ بھیجا اس خدا نے سارے انتظام فرمائے دنیاوی نظام کو ختم کرتے چلے گئے سائے پسند نہ آئے اس کردگار کو بے سایا کر دیا اس دار کو ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو یتیم ہو گئے گلوں کے بل ابھی چلنے لگے تھے تھوڑی سی عمر ہے دو تین سال کے قریب عمر ہے سیدہ آمنہ میں لے کر دو جہان کے سردار کو مدینے پہنچی ننہال گئی حضور کے نانوں کے یہاں لے کے چلی گئی مدینے پاک میں اندازہ لگاؤ ماں کے پیٹ میں ابا چل بسا ابھی تھوڑی سی مختصر سی عمر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں امی سامنے دنیا سے جا رہی ہے مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں مولا میرا کون آواز آئی میرے محبوب تیرا میں کسی کا باپ پالے گا کسی کی ماں پالے گی کسی کی بہن پالے گی میرے محبوب تجھے میں خدا پالوں گا ایک یتیم ایک پردیسی مدینے پاک میں گئے تو ماں چل بسی تھوڑی سی عمر ہوئی تو دادا چل بسا آخرت کی دولت ملی دنیا کا کچھ بھی اللہ پاک نے دیا بنا سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جس وقت آپ کا نکاح ہوا ہے ابو طالب نے نکاح پڑا ہے اس زمانے کے رواج کے مطابق تبھی تم سمجھو کہ ابو طالب رجسٹرار بنا ہوا ہوگا نکاح نہیں تھا ابو طالب کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ لوگوں آج میرے بھتیجے کے پاس مال نہیں سامان نہیں دکان نہیں مکان نہیں پر میری یہ نگاہیں دیکھتی ہیں کہ میرا بھتیجا بڑا اونچا جائے گا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے پنکھ دیکھے بڑے بڑے رئیسوں کے نکاح کے پیغام ٹھکرا دیے مکے کی تاجرہ تھی مکے کی رئیسہ تھی مکے کی مشہور دولت مند تھی اور صرف اپنی ذات حضور کے حوالے نہیں کی جتنا حضرت خدیجہ کا مال تھا سارے کا حضور کو مالک بنا دیا چند دنوں میں وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم فرما دیا اگر خدیجہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم بھوکے مریں گے ہمارا بھی کیا انتظام ہے جتنی دولت ہے ساری تقسیم کر رہے ہو قربان جاؤں ایمان اس کا نام ہے وہ مسلمانوں اگر خدیجہ کہتی تھی میرے آقا میں بھی تیری میرا مال بھی تیرا میری جان بھی تیری سب کچھ تیرا ہے تو چاہو تصرف سر اور اسی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جوانی آئی شباب آیا آیا سیدا رضی اللہ تعالیٰ کئی کئی دن کا کھانا بنا کر دے دیتی کارے ہیرا پہ ایک پہاڑ کے اندر جا کر کالی کملی والے کئی کئی دن کی عبادت کرتے ہیں احتکاب کرتے ہیں اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں کئی کئی دن کا کھانا بنا کے دے دیتی ہے وہ کتنی خوش نصیب مائی ہوگی کوئی اپنے بیٹے کا کھانا بنائے گی کوئی اپنے خامن کا کھانا بنائے گی کوئی اپنے بھائی کا کھانا پکائے گی کوئی سپر کا کھانا پکائے گی کوئی داماد کا کھانا پکائے گی با خدیجہ مبارک ہو تو شاہ کائنات کا کھانا بناتی ہے کار کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں چھا فرماتے ہیں اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں ایک دن کا موقع آیا ایک سبز لباس والا گھر میں سامنے آیا اور آ کے کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کالی کملی والے پڑھو یہ بات بھی آپ کو علم میں نہیں ہے نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا نبی اسکول نہیں جاتا نبی کالج نہیں جاتا نبی درس میں نہیں جاتا کوئی نبی کوئی پیغمبر بھی کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھتا اس لیے کہ نبی کا استاد خدا ہوتا ہے نبی کو تعلیم آسمان سے ملتی ہے عرش عظیم سے تعلیم نبی کو دی جاتی ہے آپ نے جواب دے دیا فرمایا ماں مخاری میں پڑا ہوا نہیں تین مرتبہ جبریل امین نے یہی بات کہی اور حضور نے یہی جواب دیا عربی میں آگے فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت شدیدہ مجھے جبریل نے پکڑا سینے سے لگایا اتنا دبایا اتنا دبایا اتار کو یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے اس کے بعد جبریل امین نے قرآن پاک کی ان دو آیتوں کی تلاوت کی فرمایا بسم خلق خلق الانسان من علق الذي علم بالقلم علم قلم ما لم يعلم قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا وہی شروع ہو گئی اللہ کا کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے لگ گیا علیہ سلاد وسلام سوریت لینے کوہ ٹور پہ جاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کسی جگہ بلا کے دی گئی تابود علیہ السلام کو سبور کسی اور جگہ بلا کر کے دی گئی اور کالی کملی والے کی یہ شان ہے کہ گھر بیٹھے قرآن آ گیا خدا کا پیغام آ گیا اللہ کا کلام آ گیا اب اس کلام کی اتنی حیبت تمہیں کیوں پسینے آئے تمہیں قرآن سمجھ آئے تو پسینے آئے تمہیں کلام الہی میں لذت کیوں آئے جب ہماری روح گند میں لگ گئی کنجریوں کے گالوں میں لگ گئی قرآن میں کیسے بگا ہے اب سرکار پہاڑ سے اترے اور اپنے گھر میں تشریف لائے کم با چڑا ہوا ہے کب کب اتاری ہے گھبراہٹ ہے گھر میں تشریف لائے سیدہ خدیجہ کو فرمانے لگے زم ملو دملونی دملونی دسرونی دسرونی اور میری خدیجہ مجھے میری کملیاں اڑا دے مجھے میری چادر اڑا دے بڑی سردی لگ رہی ہے جو پونی مجھے بڑی سردی چڑی ہوئی ہے لفسی اور خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے میں ڈر رہی ہوں میں ڈر رہا ہوں مجھے سردی چڑی ہوئی ہے میرا کپل اڑا دو میری چادر مجھے اڑا دو میرا موتا کپڑا مجھے اڑا دو خواب والا نفسی میں ڈرتا ہوں میری جان نہ چلی جائے اگر آپ کی توجہ ہے تو بڑا لطف آئے گا اور نبی کی بات کی طرف توجہ کر جو قبر میں تجھے کام آئے گا حشر میں کام آئے گا اوکھے وقت میں کام آئے گا جب کوئی کام نہیں آتا اگر خدیجہ نے آگے سے یہ بھی فرمایا کہ آپ تو بڑی اللہ اللہ کرتے ہیں آپ کو کیوں وقت آئے گا آپ پر پریشانی کیوں آئے گی بلکہ یہ کہنے لگی اللہ ملا یو کا ابدا قسم ہے اس پر کی میرے محبوب میرے سردار ایسا ہر نہیں ہوگا سے خدیجہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ بات بس تارا کی اماں کہتی ہے رقیہ کی اماں کہتی ہے سیدہ زینب کی اماں کہتی ہے سیدہ ام کلثوم کی اماں کہتی ہے یہ وہ خدیجہ ہے جس کو دنیا ہی میں خدا کے پیغام اور سلام آتے تھے کیا بات کہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ولا کا ابدا ہر ایسا نہیں ہوگا کیوں کیوں ایسا نہیں ہوگا خدیجہ کہتی ہے اس لیے کہ آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں یتیموں کے وارث بنتے ہیں محتاجوں کے آپ سہارا بنتے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ ایسا ہر کچھ نہیں ہوگا ساری عورت جو ہوگی گھر میں اپنے حامل کو تو تسلی دے گی اور اندر اندر کوئی تجویز بھی کرے گی تقدیر بھی کرے گی کچھ سوچے گی کہ کیا کرنا چاہیے عقلمند عورت ہوگی خامن بیمار آ جائے باہر سے پریشان آئے وہ کہ جی کوئی گلی کوئی نہیں اللہ ساڈا بارش ہے سانو بالکل خیر ہے بخار تیز میں چڑھا ہوا ہو نا ہاتھ لگا کے کہتی ہے ایویں گرم گرم ہوئے ہو سانو کتنے بخار آتا ہے میں سانو چاہ بنا کے دینی ہے ہوں ان شاء اللہ پسینہ آیا طبیعت سیٹ ہو گئی سانو تھی دوائی پائی ہے پریشان ہو گئے ہو سیانی جیڑی ہوگی کمڑی آخر میں بیمار آ ہاں، کے میں تیرے نالوں پہلے بیمار ہوں انہوں نے کہا میرے واسطے بستر بچھا کے وہ بچھا پیا یہ اڑ لیتے کہ پڑھ لیتے کہ پڑھ لیتے میں پہنا ہے بڑی مشکل ہے سمجھدار اور کے ملے اگر کبھی جانے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تسلی کر دی اور اندر اندر سوچ رہی ہے مولا مجھے ایسا حامد کہاں ملے گا مجھے ایسا دلبر کہاں ملے گا مجھے ایسا چاند کہاں ملے گا ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کا چچا داد بھائی توریت کا عالم ہے توریت کا حافظ ہے وقت کا بہت بڑا بزرگ شمار ہوتا ہے یاد آ گیا جو وہاں لے کے چلوں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی کالی کملی والے اٹھو میں آپ کو اپنے بھائی کے پاس لے کے چلتی ہوں پوچھیں گے یہ کیا ہوا یہ آنے والا کون تھا یہ سبز لباس والا کون تھا ساتھی سے لگا کر دبانے والا کون تھا اور یہ کلام کیا ہے جو آپ کو دے کے گیا ہے اتنا بسمی ربی کل لگی خلق وقت ہوگا سردار امبیا وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور اگر خدیجہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں اور برقائی بنے نوفل اپنے بھائی عالم سیاڑے بزرگ کے پاس لے کے گئی اور کہنے لگی ذرا خیال کرو میں بہت ڈر رہی ہوں کہیں میرے اجڑنے کا وقت نہ آ جائے میں نے تو سارا عرب چھوڑا سارے رئیس چھوڑے سارے تاجر چھوڑے سارے سردار چھوڑے میں نے کام کے در یتیم سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ یہ تینوں دنیا کی مجھے بارشات مل گئی بھائی جان ذرا دیکھو تو صحیح انہیں کیا ہوا پہاڑ کی غار میں ان کو کون ملا یہ بہت ڈر رہے ہیں بڑے گھبرائے ہوئے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح ورقا بل نوفل نے کہا کہ وہ مجھے کلام سناؤ جو تمہیں وہاں کلام بتایا گیا سلطان کے دوستوں خدا کی قسم کلام خدا ہو زبان مصطفیٰ ہو کلام عرش والے کا ہو زبان مدینے والے کی ہو کیا مزہ آیا ہوگا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرما دی دیش نے دی تعالى من ذلك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم جب یہ سلام الہی سنا توریت کے عالم نے توریت کے حافظ نے ورکا ابن نوفل نے آنکھوں سے آنکھوں شروع ہو رونے لگا اور کرنا لگا خدیجہ مبارک کو اور پریشان خدیجہ ادردا خدیجہ پریشان حال خدیجہ مبارک ہو لکھا مبارک ہو کروڑوں مبارک ہو اربوں مبارک ہو خدیجہ تو تاجر کی بیوی نہیں تو سردار کی بیوی نہیں تو کسی مکے کے نوجوان کی بیوی نہیں تو قرآن کے خاندان کی بیوی نہیں مبارک ہو تو شاہ کائنات کی بیوی ہے تو بتا تو تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میری توریت میں یہ موجود ہے کہ آخر پیغمبر آئیں گے ان کو قرآن ملے گا خدیجہ خدا رکھو ڈولی تیری ہوگی کرام خدا کا آیا کرے گا ابن نوفل نے تسلی کر دی کہ آپ کو نبوت مل گئی ہے یہ وہی ہے یہ جو تمہارے پاس آیا تھا نا یہ جبریل تھا اور یہ قرآن ہے جو آنا شروع ہوا ختم نبوت کا تاج اللہ نے تجھے اڑا دیا جو ہے سب کی اگلی بات بڑی نازک سی ہے یہ باتیں کہ ساری مزے کی تھی نا امام الانبیاء ہونا بڑا مزیدار ہے قرآن کا آنا بڑی اچھی بات ہے خدیجہ کا اتنے عظیم نبی کی بیوی بن جانا بڑی بات ہے ورقا ابن نوفل نے جو اگلی بات کہی وہ بڑی فتح کی کرے لگا خدیجہ اتاش میری عمر بڑی زیادہ ہو چکی ہے موت بالکل قریب ہے صبح شام کا ہوں اتاس میں اس وقت زندہ ہوتا میں اس وقت موجود ہوتا میں بھی اس وقت ان کی کچھ مدد کرتا جب مکے کے لوگ ان کو گلیوں میں پتھر ماریں گے اندازہ لگاؤ بہت پہلے اگر خمیدہ کہنے لگی ورکا اور میرے بھائی سیاح بزرگ شکل دیکھ کر ہر آدمی موم بن جاتا ہے اتنا حسن کے چاند شرمائے اتنی خوبصورتی کے سورج شرمائے اتنا اللہ سورت سورج دی بھی ستارے راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ جائیں انہیں بھی کوئی مارے گا شفیق یہ ہے خلیق یہ ہیں یہ تو گالیاں کے تو آئے دیتے ہیں یہ تو بیماروں کی دوائیں لا کے دیتے ہیں یہ تو بوڑھوں کا وزن سر سے اٹھا کے گھر پہنچا کے آتے ہیں انہیں گالی کیوں دے گا کوئی انہیں کیوں مارے گا برقائی ابن نوبل کیسا خریدا تیرے خامد نبی بھی سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا مسئلہ اتنا کروا ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ اتنا سڑک ہے کہ جب یہ اللہ کا نام لے کر قرآن پڑھے گا اور اس میں جب یہ پڑھے گا نا کہ اس دروازے کے سوا کوئی دروازے نہیں سارے لوگ پتھر مارے اب اندازہ لگاؤ مکہ مکرمہ ہے بیت اللہ شریف ہے خانہ کعبہ ہے چاہے آپ کا پھر ہزار نبیوں نے طواف کیے ہر میں محترم ہے اللہ کی ہر وقت رحمتیں برستی ہے اللہ کا گھر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے رضی اللہ تعالی میں تو دور تھا میں قریب آ کھڑا ہوا فرماتے امالی کے کائرات کی قسم جب میرے نبی نے اللہ کا قرآن سنایا توحید کا پیغام سنایا سارا مکہ امام الانبیاء کو یتیم مکہ کو مارنے کے لیے کھڑا ہو گیا دھکے دیے کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے تو ادھر سے دھکا دیتا ہے اتحبہ ہے اتبا ہے شہبہ ہے ولید ابن مغیرہ ہے ابو جہل ہے ابو صاحب ہے اندازہ لگاؤ ذرا کلیجے سے ہاتھ رکھ کے تو سوچو مار کھانے والا ایک اور مارنے والے سارے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مقدروں والے لوگ تھے جو نبی کے اس وقت کام آئے جب لوگ نبی کو مارتے تھے ظالم کچھ تو سوچو آج نبی کی سنت ہم کس وقت بھی نہیں اپناتے جب ہمیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں پریشانی کوئی نہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اسما کو دھکا دیا اتبا کو دھکا دیا مولولی جی مغیرہ کو پڑے دھکے دیا کسی کا ہاتھ پکڑا کسی کی ٹانگ پکڑی کسی کو ادھر کیا آپ رکھنے کے میرے آپ کا تو نہ مارو شرشا کائنات کو نہ مارو یتیم مکہ کو نہ مارو امام الانبیاء کو نہ مارو صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے بچاتے بچاتے میرے منع کرتے کرتے میرے ہٹاتے ہٹاتے ایک کمیلا اٹھا اس نے کپڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال لیا حضور کے گلے میں ڈال لیا اور اتنے بل چڑھائے اتنے بچ چڑھائے اتنا گھوٹا ابو بکر فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا امام الم انبیاء کی آنکھیں باہر نکل آئی اتنا زور سے گلط ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ٹیم کے پیچھے شہنشاہ کائنات کا گھوٹ دیا گیا تو پھوک مار کے جنت میں جانا چاہتا ہے تو یوں اسی سیدھا کا جنت میں جا بچے گا اور ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اور کبیلا اٹھا اس نے حضرت کے گردن میں اس قدر مروڑا دیا میں نے دیکھا حضور کے منہ میں آ گئے اور میں نے ان سے پوچھا مکے والوں مکان تمہارا چھینا دکان تمہاری میٹھی مال تمہارا میلیا لیا سب کا جھگڑا کوئی نہیں چند چائے کائرات کو کیوں مارتے ہو سارے کہنے لگے اجال اراحدہ اندا لوں ہے کہ خدا ایک ہے کیوں کہتا ہے کہ روا ایک ہے کیوں کہتا ہے کہ مشکل گسا ایک ہے یہ کیوں کہتا ہے کہ سب کو رزق دینے والا ایک ہے یہ کیوں کہتا ہے کہ سب کو اولاد دینے والا وہ ایک ہے یہ گنا بتایا کافروں نے اور پھر آگے سنو ابو بکر صدیق سب کا جو اللہ تعالیٰ عنہ آئے آئے قربان ہو جاؤں حضور کو چھڑاتے چھڑاتے وہ کمینے حضور کو چھوڑ کر ابو بکر پہ چل پڑے اتنا مارا اتنا مارا سید آسما ابو بکر کی بیٹی کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر سر پہ اتنے جوتے مارے کہ کیا کہتے ہیں یعنی اندازہ لگا آج کوئی بھائی کی حمایت میں مار کھائے گا کوئی مامے کی حمایت میں مار کھائے گا کوئی ابا کی حمایت میں مار کھائے گا کوئی بیٹے کی حمایت میں مار کھائے گا کوئی رشتے داروں کی حمایت میں مار کھائے گا کوئی اپنے دوستوں کی حمایت میں مار کھائے گا واہ بکر تو نے امام الانبیاء کی حمایت میں اتنی بڑی مار کھائی بیت اللہ شریف میں سے صدیق اکبر کے خاندان کے لوگ کپڑے میں ڈال کے لے گئے بے ہوش ہو گئے اتنا مارا اتنا مارا لوگوں نے بے ہوش ہو گئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے دن جا کے ہوش آیا نبی کی محبت میں نبی کی غلامی میں نبی کی آست میں اتنی مار کھائی تیسرے دن ہوش آیا ذرا کہ آنکھوں زبان کو حرکت دی لب ہلے ابو بکر کے ابو بکر کی اما جس کا تین دل سے دم نکلا جاتا ہے میرے بیٹے کا برا حال ہے پتا نہیں بچے گا بھی کہ نہیں بولتا نہیں کھاتا نہیں پیتا نہیں ذرا سی آنکھ کھول ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پہلا سوال پہلا سوال میرے آقا کا کیا حال ہے میرے نبی کا کیا حال ہے میرے محبوب کا کیا حال ہے اما کہنے لگی چھوڑ اس کا نام جس کی وجہ سے تجھے مار پڑی تیسرے دل جا کے میں قربان ہو جاؤں تیری اما او میرے بیٹے تین دن سے حلق میں پانی کی بوند گئی گلیا گیا یہ میں ہریرا بنائے بیٹھی ہوں ذرا سا کھا لے ذرا سا چاٹ لے تیری اما کے دل کو تسلی ہوگی میرے بیٹے تیری عمر لمبی ہو ان کا نام لا لے ان کی وجہ سے تجھے مار پڑی ہے کیونکہ اکبر کی بال اس موقع پہ مسلمان نہیں ابو بکر کی امبا مسلمان نہیں تھی اب تک کمال ہے جیسے کہ اتنا لوگوں نے تجھے مارا اس کی وجہ سے آنکھ کھلی تو پہلے اسی کا نام لیا آئے آئے تم ہوتے نوز باللہ میں ہوتا ہم سارے کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ اب ہم نے میرے لیے گانا کیوں کے اللہ اللہ نے اتنی مار پڑی اچھا میرے نہیں بیٹھو اچھا انہیں نہ ہی نہ مگر یہ تو ابو بکر کا کہنے لگا اپنی امی کو امی جان بات سنا جب تک میں اس کالی کمرے والے کا دیدار نہ کر لوں زیارت نہ کر لوں میری آنکھیں دیدار نہ کر لو اس وقت تک تیرا گلیا بھی تیرا ہریرا بھی تیرا پانی بھی مالک کی قدم مجھ پر حرام ہے جب تک میں اپنے محبوب کی زیارت نہ کر لوں میں تو پہلے ان کا دیدار کروں گا سب کہہ دو سنگ اللہ ہوا نہیں کیا محبت ہے کیا عظمت ہے اما کہنے لگی بیٹا مجھے کیا پتا تمہارے نبی کا کہاں ہے کیا حال ہے عورت بچاری اور چھپ کر مسلمان بنی ہوئی تھی سدا تو تھی اسلام کی صدیق اکبر کو تو پتا تھا نا اس کا اپنی امی کو فرمانے لگے اسے بلا کے لاؤ اب وہ آگے بچاری ڈرے وہ کہ نبی کو مارا ابو بکر کو مارا اپنی امی کے سامنے ابو بکر نے پوچھ لیا کیا حال ہے سرکار کا اب بیچاری وہ ڈر کی ماری کہنے لگی میری طرف دیکھنا یوں اشارہ بھی کیا کہ تیری اما سن رہی ہے مجھ پر نہ مصیبت آ جائے میں عورت ذات ہوں کمزور ہوں اور بظاہر کہنے لگی مجھے کیا پتا رات کے وقت میں کیا جانوں اندھیرے میں کون کہاں ہے میں تو نہیں جانتی اور یہ سارا طرح تیری اما سن رہی ہے اگر میرا پتا چل گیا تو ماریں گے سارے مکے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفسیات کے بڑے ماہر تھے فرمانے لگے گھبراہ میری ماں بیٹے کی محبت میں قید ہوئی کھڑی ہے کسی کو نہیں کہنے جائے گی تم ایسا کرو دونوں کی دونوں میری ماں بھی اور تو بھی مجھے پکڑ کر سہارا دے کر میرے محبوب کے پاس لے چلو اللہ غنی مسلمان تو نہیں تھی صدیق کے اکبر کی اماں لیکن کہنے لگی میں ذرا دیکھ کے آؤں گلی میں کسی کا آنا جانا تو نہیں اس وقت لے کے چلیں گے جب سب سو جائیں گے کوئی نہ دیکھے ہمیں تو بیٹے کی محبت میں لے کے چل رہی ہے ایک طرف وہ مائی لگی جو ایماندار تھی دوسرے تو صدیق کے اکبر کی اما نے سہارا دیا اور دونوں لے کر کے ارقم صحابی کے گھر پہ سرکار تشریف فرما تھے ڈائی ارقم میں لے کے پہنچے لکھا جب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا میرا ابو بکر آ گیا کھڑے ہو گئے اور سدی کے اکبر کو سینے سے لگا لیا پیشانی پہ بوسا دیا اور پوچھا بکر تیرا کیا حال ہے تجھے اتنی مار پڑی میری وجہ سے ارل کیا میرے آقا تیرا دیدار مل گیا میرے سارے دکھڑے چل گئے میرے سارے غم غلط ہو گئے میری پریشانیاں ساری دور ہو گئی کیوں اس لیے کہتا تیرے چہرے پہ پیسے شمس و کمر تیرے تیرے چہرے پہ شمس و کمر تیری زلف پہ تشدد شام و شہر رخسارو پہ ٹھہرے کس کی نظر روپا ٹھہرے کس کی نظر تیری پیاری ادا کا کیا کہنا او میرے آقا تیرا دیدار مل گیا میرے دکھڑے چل گئے اس وجہ سے تیری شان بڑی بلند ہے ابو بکر کا چاول اثر تیرے زمانے ہے کی قسم بل اصل تیرے زمانے کی قسم علم نشرا تیرے سینے کی قسم ول ولد تیرے ول ولد تیرے وطن کی قسم تیری رہنے کی داتا کیا کہنا او کالی کملی والے تیری گلیوں کی او خالی قسمیں کھاتا تیرا کیا کہنا اتنی بلندی اتنی رفاق اسی کو کہتا برا کو ٹھکے جبریل رہے رب رب بھی آگے جال سکے رب ادنو حبیبی ملی کہے رب رب ادنو حبیبی ملی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا رب آواز پہ آ جا آ جا تم میرا محبوب ہے ان کی کتنی بڑی شان ہوگی نام لینے والوں کی اتنی بڑی شان بن جاتی ہے فرمایا جو ایک مرتبہ میرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھے دس بار میں اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کی چادر تان دیتا ہوں دس گنا مٹا دیتا ہوں دس نیکیاں اس کے نام امال میں لکھ دیتا ہوں دس درجے اس کے بلند کر دیتا ہوں جس نبی کی عظمت یہاں تک ہو جنت البقی کے قبرستان میں الحمدللہ جانے کا اتفاق ہوا بارہ ہزاروں لاکھ قبریں ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس ہزار جرنیل وہاں سوئے ہوئے ہیں بڑے بڑے صحابی وہاں سوئے ہوئے مگر آنکھوں والوں نے نظارہ دیکھا ساری قبریں ٹھیک ٹھاک خشک ہیں ایک قبر بیچ میں ہے جس کے اوپر ہری ہری بیل اگی ہوئی ہے اور وہ بیل چاروں طرف پھیل جاتی ہے کسی سمجھدار عرب سے پوچھو یہ کس کی قبر ہے جواب ملے گا نبی کو دودھ پلانے والی مائی حلیمہ کی قبر ہے کیا کہنا اس کی عظمتوں کا جس نے نبی کو کم سے کم کئی برس تک چھینے سے لگائے رکھا پیار کرتی تھی ماتھے کے گوسا دیتی تھی ہر وقت کندھے پہ بٹھا کے رکھتی تھی پانی پلاتی تھی کھانا کھلاتی تھی تم میں سے اگر کسی کا دل کرتا ہو احاص مجھے یہ توفیق مل جاتی مجھے یہ موقع مل جاتا آج اللہ کا قرآن دنیا میں ہے وہ قرآن کے قریب ہو جا قرآن کی خدمت کر قرآن کو ایمان لا اس کی تلاوت کر اس کی عظمت کو دل میں بسا انشاءاللہ شاء اللہ مائی حلیمہ والا ہی سوال مل جائے گا میں کر رہا تھا کہ برکتیں ملی ایک جنگ جنگ ہنین ہوا ہے قبیلہ بنو سقیف کے لوگوں نے وہ اتنے تیر انداز تھے کئی ہزار صحابہ کرام کی آنکھیں پھوڑ دی قرآن میں ذکر ہے جنگ ہلین کا پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے فتح ہو گئی اور قبیلہ ابن الشیف کے لوگوں کو عورتوں کو قید کر لیا گیا وہ کافروں کا جو قبیلہ تھا اسے قید کر لیا گیا اب سارے کافر ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے کہ تو چل کر ساروں کی سفارش کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں توجہ کرنا اب وہ لڑکی آئی بیٹھ گئی کہنے لگی آقا کالی کملی والے اللہ کے نبی میں تیری بہن ہوں میری سفارش قبول فرما آپ نے فرمایا میری بہن تو پیدا ہی نہیں ہوئی میں خود ماں کے پیٹ میں تھا یقین ہو گیا پھر اب ابا کا انتقال ہو گیا اماں بھی بہت ہو گئی میری بہن کہاں سے آئی اس نے کہا میں فلاں خاندان کی ہوں فلاں قبیلے کی ہوں فلاں کی بیٹی ہوں میں فلاں ہوں فرمایا میں نہیں جانتا توجہ کرنا آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا اخیر میں اس نے کیا بات کہی ہے کہنے لگی نبی اللہ چلو اگر اور کسی بات پہ یقین نہیں آتا میرے یہ دونوں ہاتھ چوم کر دیکھو آج بھی اگر نبوت کی خوشبو آئے میں تیری بہن مائی حلیمہ سے یہاں جب آپ تھے دودھ پیا کرتے تھے میں بڑی تھی گود کھلایا کرتی تھی آج تک میرے ہاتھوں سے خوشبو آتی ہے نبو آپ نے سونگا پر میں بالکل ٹھیک کہتی ہو اور اگلی بات کیسے ختم کروں گا اگر تمہارے دل میں کوئی رسی ہے تو مزہ آئے گا آئے آئے کہنے لگی کالی کملی والے ایک اور بڑی نشانی دکھاؤں میرے کیا دکھاؤ گی میری طرف دیکھ رہا اس نے یوں بٹن کھولا اور یوں یہاں سے تھوڑا سا کندھا کھول کے کہنے لگی یہ دیکھ رہے ہو نشان یہاں دیکھا ہے کہ میری گود میں تھے آپ میرے منہ سے شرک کی بات نکل گئی میری گود میں تھے آپ میں آپ کو کھلا رہی تھی میرے منہ سے شرک کی بات نکل گئی آپ نے اتنا زور کا تک مارا میرے یہاں تک نشان ہے اور نبی کو گود میں لے کر شرک کی باتیں کرتی ہیں مسلمانوں جو نبی ماں کی گود میں شرک برداشت نہیں کرتا وہ آدھ گنبد خدرا میں برداشت کرے گا پھر یہ جو ہم نے دھن بنا رکھا ہے کھوتے کھوڑے اونٹ باجے گاجے کیا ہو رہا ہے نبی کا جلوس نکالنا ہے اگر تو اپنا جلوس نکال اپنے ماں باپ کا جلوس نکال تو اپنی برادری کا جلوس نکال نبی کا جلوس کیوں نکالتا ہے ایک تم ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ہاں اے حضرت صاحب جو ساوے کپڑے ہیں صلی اللہ علیہ تمہارا اللہ مسلح اللہ تمہارا بھی کیا کہنا تم تو وہ لوگ بابا کسی مولوی نے بیان کرا کہ جنت میں بڑی نہریں ہوں گی جنت